اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے